نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگوں اور بھائیوں بڑوں کا حکم ماننا یہ بھی ایک عدب ہے زندگی کا حضرت نے حکم فرمایا اور حضرت بھی روزانہ صبح کے بعد کچھ اصلاحی باتیں ارشاد فرماتے ہیں مجھے بھی حکم ہوا تھا تو سوچا کہ جو کچھ بڑوں سے پڑا ہے ذرا حضرت کے سامنے بھی سنا دیا جائے اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام متن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سنی نہیں جاتی ہم تو عرصے سے دعائیں کرتے ہیں جو حالات ہیں وہ ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو کیا کیا جائے میں ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا دعا چھوڑ دیں ہم جبکہ کتاب و سنت میں دعاؤں کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے ہر حال کے اندر دعائیں بتائی گئی ہے تو دعا کو چھوڑ تو سکتے نہیں اور شکایت یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہیں پہلی بات اور پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو اور کوئی دعا رد نہ ہو لیکن اس کے مقابلے میں جو کنڈیشنز دی گئی ہیں دعاؤں کے ایکسیپٹنس کے لیے اس میں ہم نے کیا ابھی تک کیا ہے کیا وہ شرائط کو ہم فلفل کر رہے ہیں وہ کنڈیشنز کو فلفل کر رہے ہیں جن کے اوپر دعاؤں کی قبولیت کے آثار جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں تو اس کا جواب نفی میں ملے گا اگر ایک دو شرائط جو ہیں ہم فلفل کر رہے ہوں تو بہت سی شرطیں جو ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں قبول بھی فرماتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ دعا کرنے کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی اور دروازہ ہے نہ کوئی اور چارہ ہے اس لیے ہمیں تو دروازہ جو ہے وہ اللہ کا چھوڑنا ہی نہیں شیخ رحمت اللہ علیہ یہ بڑے محققین میں سے ہیں ان کی گلستان جو ہے ٹرانسلیٹ ہو کے جب انگلستان پہنچ گئی تو انگریزوں نے سوال کیا کہ یہ اکیڈمی میں کتنے اسکالرس تھے جنہوں نے یہ گلستان تیار کی ہے لوگوں نے کہا کہ بس وہ تو ایک سنگل پرسن ہیں جنہوں نے گلستان پوری جو ہے اپنے ایکسپیرینسیز اور اپنے تجربات لکھے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو مانا نہیں جا سکتا کہ ایک آدمی اتنی تحقیقات اور اتنے تجربات جو ہیں وہ ایک چھوٹی کتاب کے اندر ڈال سکتا ہے انڈیل سکتا ہے یہ شیخ سادی کے کمالات میں سے ان کے واقعات میں مجھے ایک بات نقل کرنے کو جی چاہتا ہے وہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہوگی کہتے ہیں میرے باپ نے بچپن سے مجھے تحجد کا عادی بنایا راتوں کو اٹھتا تھا میرا باپ اور مجھے بھی اٹھاتا تھا ایک رات میں اٹھا اور میں نے ونڈو سے باہر دیکھا تو بہت سے لوگ سو رہے ہیں اور سٹریٹس جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اور سائلنٹ ہیں کوئی چہل پہل باہر رات کو نظر نہیں آ رہی ہے اور کچھ لوگ تو ہمارے علاقوں میں باہر بھی سوتے ہیں سخت گرمی کے زمانے میں تو باہر دیکھا کہ لوگ سو رہے ہیں تو میں نے اپنے ابا سے کہا کیا ابا یہ لوگ کتنے غافل ہیں کہ اللہ دینے کو تیار ہیں اور یہ لوگ آرام سے سو رہے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو میرے باپ نے مجھے سبق پڑھایا کہنے لگے کہ بیٹا یہ لوگ تجھ سے اچھے ہیں ارے ان کے اچھے ہونے کی کیا وجہ ہے ابا یہ تو سو رہے ہیں کہا ہے ان کی بری بات کر رہا ہے اس سے تو پھر سونا اچھا ہے اگر یہی کرنا تھا کہتے ہیں اس طرح سے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی پرورش دینی اعتبار سے کریں چھوٹے چھوٹے جملوں میں اتنا سبق اس نے پڑھایا مجھے کہ اللہ نے میری زندگی کو راہ راست پر ڈال دیا کہتے ہیں کہ ایک عابد تھا چالیس سالوں تک وہ عبادت گزار رہا تحجد میں اٹھتا رہا شب زندہ دار رہا اور چالیس سالوں کے بعد ایک رات اسے آواز آئی کہ اے عابد تیرے چالیس سال کے سجدے اور تیری چالیس سال کی عبادتیں ہم کو منظور نہیں ہیں اس لیے کہ تیرے سجدے تیری عبادتیں یہ میں جانتا ہوں سب ریاکاری تھا شو آف تھا کچھ نہیں تھا تیری عبادت میں یہ قبول کرنے کے قابل نہیں ہے تو جتنے مریدین تھے انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ کیا جائے کہ جلدی جلدی آپ مسلح جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیجئے اور یہ پانی کا لوٹا وضو بنانے کے لیے تھا اس کو بھی اوپر رکھ دیجئے آپ بھی آرام کیجئے ہم کو بھی آرام کا موقع دیجئے کہا یہ بات تو تمہاری بہت اچھی ہے مشورہ مفید ہے تمہارا کہ میں بھی آرام کروں تم بھی آرام کرو کیونکہ ہماری عبادتوں کا خلاصہ جو ہے اور ریزلٹ دے دیا گیا ہے اب آگے محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میرے دروازے سے ہٹ کر کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ مانگنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے سر جھکانے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے سر کٹانے کے بہت سے مقامات ہو سکتے ہیں لیکن سر جھکانے کا ایک ہی مقام ہے اور وہ اللہ کا دروازہ ہے میں ہوں بھکاری بیگر مانگنے والا میرا کام تو ہے مانگنا اور وہ ہے داتا اس کا کام ہے دینا وہ دے نہ دے اس کے مزاج کی بات ہے اس کے اختیار کی بات ہے لیکن مانگنا میرے اختیار کی بات ہے میں مانگتا رہوں گا یہ بات الگ ہے کہ وہ قبول کرے کہ نہ کرے لیکن میں اللہ کے حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ تو نے خود فرمایا کہ تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں تو اب قبول کرنا میری عبادت کا یا نہ کرنا یہ تیرے اختیار کی بات ہے لیکن تیرے اس اعلان کے باوجود چونکہ دروازہ کوئی بھی نہیں دوسرا اس بنا پر میں تیرے دروازے سے سے ٹلنے والا نہیں ہوں کہتے ہیں کہ کہ غیب آواز آئی تیری یہ استقامت اور تیرا یہ یقین کہ تو میرے دروازے سے ہٹنا نہیں چاہتا تو میں بھی تیری دعا اور تیری نمازوں کو رد نہیں کرنا چاہتا میں نے تیری نمازوں کو قبول کیا ہے تیری عبادت کو قبول کیا ہے یہ ایک جملے نے بتایا کہ تیری عبادت واقعی میرے لیے تھی اور تم میرا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہتا تو کوئی سخی کا دروازہ کوئی بھکاری نہ چھوڑے تو داتا دینے پر آ جاتا ہے تو اللہ ایسے داتا ہے کہ ان کا دروازہ ہر وقت دینے کو کھلا ہے اور اگر کوئی مانگنے والا مانگتا رہے نہ ملے تب بھی دروازہ ہمیں چھوڑنا نہیں ہے زندگی کے آخری لمحے تک مانگنا اللہ سے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اسی کے سامنے پھیلانا ہے اللہ تعالیٰ دعا کے سمرات اور فوائد اور اس کے قبولیت کے یقین ہمیں عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين